ابو خالد احمر نے حمید سے روایت کی کہا میں سفر میں نکلا میں نے روزہ رکھا تو ساتھیوں نے مجھے کہا اس روزے کو دوبارہ رکھو میں نے کہا مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سفر کرتے تھے تو نہ روزہ دار روزہ چھوڑنے والے پر عیب لگاتا تھا اور نہ روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر عیب لگاتا اس کے بعد میں نے ابن ابی ملائکہ سے ملاقات کی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکیس